کیوں نہیں قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے چھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے